حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی اللہ کے رسول مشرقین کے خلاف دعا کیجئے آپ نے فرمایا مجھے لانت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا مجھے تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6613